بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں جنید زیدی اور حزم معمول میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں operation research lecture number 26 six آج کل جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں لینئر پروگرامنگ ہم نے سمپلیکس میتھڈ کی بات چیت کر لی ہے آج کل ہم ویریئنٹس کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا ویریئنٹس کس چیز کے آف سمپلیکس میتھڈ اگر میکسیمائزیشن کے سوال کر لیے ہیں تو منیمائزیشن کیسے کریں گے منیمائزیشن کے سوال کر لیے ہیں تو میکسیمائزیشن کیسے کریں گے یہ کچھ ویریشن کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر ہمارے پاس کچھ طریقہ کار ہیں تو ہم ان کو فردر کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس قسم کی کچھ آج بات چیت ہوگی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایک آدھ لیکچر کے اندر یہ لینئر پروگرامنگ مکمل ہو جائے پھر آگے دوسرے ٹاپکس کی طرف ہم جائیں یہ لینئر پروگرامنگ بہت امپورٹنٹ بہت اہم بہت پاورفل ٹیکنیکس ہیں اس کے اوپر بہت ساری کتابیں آپ کو ملیں گی جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ڈینزک کی لینئر پروگرامنگ بڑی مشہور ہے اور اگر موقع ملے پڑھنے کی کوشش کریں بڑے مزہ آئے گا جس وقت آپ یہ ساری چیزیں کمپلیٹ کر لیں گے اور خالی لینئر پروگرامنگ پڑھنا چاہیں گے اس کے بعد ہیڈلی کی کتاب بڑی اچھی مشہور ہے کہ اس کے اندر بھی بڑے اچھی چیزیں ہیں شروع کے نوٹس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ کون کون سے آتھر ہیں جنہوں نے کام کیا ہوا ہے لینئر پروگرامنگ بذات خود ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے اس میں بہت سارا کام ہوا ہوا ہے بہت سارے پرابلمس ہم تو آپ کے ساتھ جو ڈسکس کر رہے ہیں نا بڑے چھوٹے چھوٹے سے پرابلمس کر رہے ہیں جس کے اندر دو ویریبلس کی بات کر رہے ہیں تین ویریبلس کی بات کر رہے ہیں لیکن لینئر پروگرامنگ زیادہ خود تو این ویریبلس کی بھی بات کی جاتی ہے جس کے اندر بہت زیادہ پیرامیٹرس ہوتے ہیں بہت ساری کانسٹینٹس ہوتی ہیں بڑی ڈائیورسفائڈ کانسٹینٹس ہوتی ہیں کچھ ریسٹرکشنس بہت زیادہ ہوتی ہیں کچھ زیادہ سلیک قسم کی ہوتی ہیں یہ جو ایکس وائی نان نیگیٹو ہے یہ بھی شاید وہاں پہ نہیں ہوتے ہیں تو یہ ساری ساری چیزیں جو ہے نا لینئر پروگرامنگ کے اندر ڈسکس کی جاتی ہیں آ, کبھی موقع ملے تو کتابیں پڑھنے کی کوشش کیجیے گا بڑا مزہ آئے گا جب آدمی آدمی کو کچھ پتا ہو نا اور پھر کتاب پڑھتا ہے تو ذرا مزہ آتا ہے مثال کے طور سے کہ اگر آپ نے لاہور کی سیر کی ہوئی ہو اور پھر لاہور کے بارے میں اگر آپ کتاب پڑھیں تو بڑا مزہ آئے گا کہ شالامار باغ کیسا ہے پھر اس کی ہسٹری آپ کو پتہ چل جائے اگر آپ ہسٹری پڑھ رہے ہو تو آپ فوراً پہنچ جاتے ہیں اس کے اندر اسی طریقے سے لاہور کے اندر اگر جہانگیر کا مقبرہ دیکھا ہو بادشاہی مسجد دیکھی ہو اور اس کے بعد جب آپ اس کے بارے میں پڑھیں گے تو فوراً آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں لیکن اگر آپ نے لاہور نہیں دیکھا ہے اور بادشاہی مسجد کے بارے میں آپ پڑھ رہے ہو تو خالی خیالی بات چیت ہوتی ہے اسی طریقے سے لینئر پروگرامنگ اگر پڑھی ہوئی ہے اور آپ کو ساری چیزیں پتہ ہیں کہ آپ کا سمپلیکس میتھڈ کیا ہوتا ہے کانسٹینٹس کیا ہوتی ہیں آبجیکٹو فنکشن کیا ہوتا ہے بگ ایم میتھڈ کیا ہوتا ہے اور اسی طریقے سے ٹو فیزز میتھڈ کیا ہوتا ہے اگر یہ ساری چیزیں ہوں تو وہاں دیکھیں آپ کو پتا چلے گا بڑی مانوسی چیزیں نظر آئیں گی بڑا کانفیڈینس ہوتا ہے آدمی آگے پڑھتا ہے اور آگے پڑھنے کی خواہش ہوتی ہے موقع ملے ضرور کتاب دیکھ لیں پاکستان میں اکثر جگہوں پہ اکثر لائبریری میں یہ موجود ہوگی نہیں تو نیٹ پہ دیکھیں نیٹ پہ ضرور ملے گی آپ کو میں نے سمپل سے بتایا کہ سولوشن آف ایل پی کیا ہے آپ کے پاس یہ سمپلیکس میتھڈ ہے ایک گرافیکل میتھڈ میں نے آپ کو بتایا تھا لیکن گرافیکل میتھڈ دو ویریبل سے زیادہ کے لیے پرابلم آتی ہے تو دو ویریبلس ہیں تو اس کو سالو کر لیں گرافکل طریقے سے لیکن اگر اس سے زیادہ ہے تو سمپلیکس میتھڈ سے سالو کیا جاتا ہے یہ سمپلیکس میتھڈ جو ہوتا ہے کانسٹرینٹ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اس سے کیا مراد ہے کانسٹرینٹ ڈیپینڈنٹ کہ اگر آپ کے پاس ساری کی کی ساری لیس دین اکول ٹو ہے تو ایک آسان سا طریقہ کار ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں ٹیبلر فارم میں ٹرانسفارم کرتے ہیں اس کے بعد آبجیکٹو رو کو دیکھتے ہیں اگر میکسیمائزیشن کا سوال ہے تو جو ہمارے پاس سب سے چھوٹی رقم ہوتی ہے یعنی کہ میں دیکھ رہے ہیں اگر نیگیٹو کے ساتھ سب سے چھوٹی اور نیگیٹو کو اگر ہٹا دیں تو سب سے بڑی رقم جو ہے آپ کو نظر آئے سب سے بڑی جو ویلو نظر آئے وہاں آپ اس کو مارک کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں کہ پیوٹ کالم ہے یا دوسرے لفظوں میں یہ کہتے ہیں کہ وہ ایلیمنٹ ہم چوز کر رہے ہیں وہ ویریبل چوز کر رہے ہیں جو سب سے زیادہ ہم کو پروفٹ دے گا ٹھیک ہے نا تو وہ ہم چوز کرتے ہیں اس سے ہمارے پاس پیوٹ کالم آ جاتا ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ بھی ہوتی ہے رائٹ ہینڈ سائڈ کو ہم پیوٹ کالم سے ڈیوائڈ کرتے ہیں ریشوز آ جاتی ہے ان ریشوز کو ہم اسکین کرتے ہیں دیکھتے ہیں جو سب سے چھوٹی آپ کے پاس کیا ہے ریشو آئی ہے وہ ہم چوز کرتے ہیں اس رو کو ہم کیا کہتے ہیں پیوٹ کالم اور پیوٹ کالم اور پیوٹ رو کے انٹرسیکشن سے ہمارے پاس پیوٹ ایلیمنٹ آتا ہے اور سمپل سے وہی رو آپریشن کرتے ہیں لیکن اگر اتفاق سے آپ کے پاس لیس دین کے علاوہ greater than equal to B ہے تو آپ کے پاس وہ طریقہ کار اپلائی نہیں ہوتا ہے کیونکہ جب آپ نے کانسٹینٹ کو ٹرانسفارم کیا تھا تو سلیکٹ ویریبل کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس آرٹیفیشل ویریبلس بھی آ گئے تھے جب آرٹیفیشل ویریبل آ جاتے ہیں تو اس کو سالو کرنے کا نیا طریقہ کار ہوتا ہے ٹھیک ہے نا وہ انکوالٹیز جس کے اندر گریٹر دین کی سائن ہے تو آپ سلیکٹ ویریبل کو مائنس کرتے ہیں اور آرٹیفیشل ویریبل کو ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تاکہ آپ کے پاس وہ جو کنڈیشن ہے وہ سارے کے ساری فلفل ہو جائیں کون سی کنڈیشن ہوتی ہیں جس میں آپ کے پاس S one S two S three اور اے سارے کے سارے پوزیٹو ہونے چاہیے یہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے پھر جب اے آپ کے پاس آ جائے تو اس کو سالو کرنے کے دو طریقہ کار ہوتے ہیں کون سے دو طریقہ کار ہوتے ہیں جی ہاں وہی دو طریقہ کار ایک بگ ایم میتھڈ والا اور دوسرا کون سا والا جی ٹو فیزز والا جس میں ٹو فیزز کی ہم نے بات کی تھی تو یہ ہم نے کیا تھا نا اب بگ ایم کیا چیز ہے یہ وہ پینلٹی ہے جو ہم امپوز کرتے ہیں کس کے اوپر اے کے اوپر یہ ایم ہوتا ہے بہت بڑا نمبر ہوتا ہے ایم اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں ایم کو ہم آبجیکٹو فنکشن کے اندر لے کے آتے ہیں کہ اگر آپ اس اے کو استعمال کریں گے تو آپ کو ایک ہیوی پینلٹی پے کرنی پڑے گی اس کی میں نے مثال دی تھی کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے تو بورو کریں گے یا کسی سے لینڈ کریں گے جب آپ بورو کریں گے وہاں سے کسی طریقے سے آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا تھوڑا سا پریمیم دینا پڑے گا تھوڑا سا مارک اپ دینا پڑے گا وہ کاسٹ کس میں آئے گی کاسٹ کے اندر آ جائے گی یہ ساری کی ساری چیزیں کاسٹ بڑھ جائے گی تو آپ کا پروفٹ کم ہو جائے گا آپ کو ایک پینلٹی پے کرنی پڑ رہی ہے اس چیز کے لیے کہ جو آپ کے پاس چیز اویلیبل نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود بھی کرتے ہیں بزنس زیادہ تر بزنس جو ہوتا ہے وہ کریڈٹ پہ ہوتا ہے اور اسی طریقے سے مارک اپ دیا جاتا ہے سارے بینک کا کاروبار اسی طرح سے چل رہا ہے ٹھیک ہے یو ایگری ود می آگے چلیں آگے آتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر آرٹیفیشل ویریبل ٹیکنیکس ہم نے پڑھ لی تھی اس کے دو طریقے کا لیکچر کے اینڈ پہ میں نے آپ کو بتایا تھا ویریئنٹس آف سمپلیکس میتھڈ اس کے اندر بھی آسان سی چیزیں جو ہیں وہ کیا ہے ہمارے پاس منیمائزیشن ہے یعنی اگر آپ کو میکسیمائزیشن سالو کرنا آتا ہے تو آپ منیمائزیشن کا پرابلم سالو کر سکیں گے اگر آپ کے پاس انیکولیٹی دی ہوئی ہے آپ سمجھتے ہیں رانگ ڈائریکشن میں تو کوئی بات نہیں آپ اس کو چینج کر لیں کیسے چینج کریں گے دونوں سائڈ کو مائنس سے ملٹیپلائی کر دیں آپ کے پاس جو انکولیٹی لیس دین ہے وہ گریٹر میں چینج ہو جائے گی اور اگر گریٹر دین موجود ہے تو وہ لیس دین میں چینج ہو جائے گی ڈی جنریسی کیا ہے آپ کے پاس جب آپ ریشو معلوم کرتے ہیں کس وقت رائٹ ہینڈ سائڈ کو ڈیوائڈ کرتے ہیں کس سے ڈیوائڈ کرتے ہیں آپ پیوٹ کالم سے تو آپ کے پاس جو ریشوز دو برابر آ سکتی ہیں وہاں پہ ڈی جنریشن ہو سکتی ہے وہاں پہ ڈی جنریسی ہو سکتی ہے وہاں پہ آپ کے پاس ٹائی آ سکتی ہے دین یہ چیز ہم کر رہے تھے اسی چیز سے آج اسٹارٹ کریں گے پھر آپ کے پاس انباؤنڈیڈ سولوشن ہو سکتے ہیں ملٹیپل سولوشن ہو سکتے ہیں فیزیبل سولوشن ایگزٹ نہیں کرے گا ان ویریبلس تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے آپ کے پاس کیا ہے اس کو کہتے ہیں ویریئنٹس آف سمپلیکس میتھڈ یہ ہم نے لکھنی ہے کوئی ایک آدھ اور بھی رہ گیا ہوگا تو اس کو بھی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں یا آپ نوٹس وغیرہ میں کتابوں وغیرہ میں کنسلٹ کیجیے گا تو وہاں سے آپ کو مل جائے گا لیکن ہم اس پہ فوکس کریں گے ہر ایک کو ایکسپلین کریں گے وی اسٹارٹ وتھ تو یہ کیا چیز ہے منیمائزیشن اگر آپ کو میکسیمائزیشن کا طریقہ کار پتا ہے تو آپ منیمائزیشن اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا کیسے ہم کیا کرتے ہیں جب بھی میں نے میکسیمائزیشن کا سوال آتا ہے نا تو آبجیکٹو رو کو ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر سے ہم سب سے بڑا ایلیمنٹ چوز کرتے ہیں یعنی کہ اگر ہم اس کو سلیکٹ کریں گے تو ہمارے پاس جو آبجیکٹو فنکشن ہے وہ تیزی کے ساتھ انکریز کرے گا یا بڑھے گا لیکن جب ہم منیمائزیشن کی طرف جاتے ہیں تو اس طریقے سے ہم سب سے چھوٹا ایلیمنٹ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ڈیکریز کرے گا کہ وہی ہم چوز کرتے ہیں کہ فاسٹسٹ ڈیکریزنگ ایلیمنٹ دیکھتے ہیں اور وہ چوز کرنے کے بعد ہم پیمنٹ کالم میں لے کے آتے ہیں اور باقی سارے کا سارا پروسیس جو ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے تو یہی منیمائزیشن میں ہم نے بتایا ہے یہاں پر اس کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں the new entering variable should be the non basic variable that would decrease faster rather than increase the value of Z at the fastest rate when this value is increased پہلی چیز پھر مینیمائزیشن میں کیا کرنا ہوتا ہے اس کو بھی پڑھ لیں change the problem an equivalent maximisation maximising the negative of the original objective function ٹھیک ہے نا کیا کرنا ہوگا آبجیکٹو فنکشن کو نیگیٹو کرنا ہوگا اور اس کو پھر میکسیمائز کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل دی اس کو ایگزامپل تو کہنا نہیں لیکن یہ ایک قسم کا نوٹ ہی ہے لیکن یو کین سی دس کہ minimising the function of X one X two X three X N subject to set of constant is completely equal to maximising minus F of X one X two X N subject to this same set of constant یہ میں نے کیا لکھا ہے یہاں پر یہاں پر میں نے یہ بتایا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی فنکشن دیا ہوا ہے ایف اور وہ فنکشن ہے کس ویریبلس کا X X X X one two three N کا آپ اس کو مینیمائز کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس سیٹ آف کانسٹینٹ ہے آپ سیٹ آف کانسٹینٹ کو ویسے چھوڑ دیں آپ اپنے آبجیکٹو فنکشن کو اٹھائیں اور اس کو تھوڑا سا چینج کر دیں کیا کر دیں خالی مائنس لگا دیں یہ minus F of X one X two X three up to X N اور اس اس آبجیکٹو فنکشن فنکشن کو کو یا آپ نے میکسیمائز کرے آف کانسٹینٹ آپ کے پاس ایک جواب آئے گا اس جواب کو جو آپ کے پاس آئے گا اس کو مائنس سے ملٹیپلائی کر دے تو آپ کے پاس الٹیمیٹلی منیمم وہ آ جائے گا ٹھیک ہے منیمم آبجیکٹو فنکشن یا منیمم ویلو جو آپ نے اچیو کرنا چاہیے وہ مل جائے گی آپ کو okay let's take this example example کیا اگر آپ نے منیمائز کرنا ہے Z is equal to five X one plus seven X two minus eight X three subject کوئی بھی constant the set of constant آپ کے پاس ہے this problem is equal to maximizing Z negative sign outside bracket minus of five X one plus seven X two minus eight X three ٹھیک ہے یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے آپ کے پاس کہ ایک آبجیکٹو فنکشن ہے اس کو آپ نے مینیمائز کرنا ہے آپ کیا کریں اس آبجیکٹو فنکشن کو الگ کریں اس کو مائنس سے ملٹیپلائی کر دیں اس کو میکسیمائز کریں جو جواب آئے الٹیمیٹلی اس کو مائنس سے ملٹی کر دیں آپ کے پاس الٹیمیٹ جواب آ جائے گا that will be the minimum یہ تو بڑی سادہ سی بات ہے کہ inequality in the wrong direction اگر آپ کے پاس لیس دین ہے ملٹیپلائی کر دیں دونوں سائڈ کو مائنس کے ساتھ آپ کی انکوالٹی چینج ہو جائے گی مثال کے طور سے لکھا ہوا ہے two X plus five Y is greater than equal to eighteen minus سے ملٹیپلائی کریں دونوں سائڈ پہ minus two X minus five Y is less than equal to minus eighteen اگر آپ کو پسند نہیں ہے لیس دین آپ گریٹر بنا لیں گریٹر دین پسند نہیں ہے لیس دین بنا لیں لیکن طریقہ کار فالو کرنا ہوگا کہ مائنس سے جب ملٹیپلائی کریں گے تو انکوالٹی چینج ہو جاتی ہے یہ خیال رکھیے گا لیس دین گریٹر میں اور گریٹر لیس دین میں چینج ہو جاتی ہے یہ ٹاپک تھا جو میں لاسٹ ٹائم ڈسکس کر رہا تھا یہاں سے اس کو فردر لے کے آگے بڑھتے ہیں کہ tie for leaving the basic variable اب آپ کہاں پر پہنچ گئے آپ نے ریئل لائف کا پرابلم لیا اس کو فارمولیٹ کیا فارمولیٹ کرنے کے بعد دیکھا کہ یہ لینئر پروگرامنگ کا پرابلم ہے لینئر پروگرامنگ کے پرابلم کو آپ نے دیکھا objective function set of constant set of constant میں لیس دین بھی ہے گریٹر بھی ہے کچھ بھی ہے ہمیں نہیں پتا ہم نے کیا کیا اس کو سمپلیکس میتھڈ سے سالو کرنے کی کوشش کی سمپلیکس میتھڈ میں سالو کرنے میں سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ٹرانسفارم کرنا ہے ٹیبل فارم میں یا ٹیبل فارم کے اندر آپ نے ٹرانسفارم کر دیا ٹرانسفارم کرنے کے بعد یہ اچھا نیٹ اینڈ کلین آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کے پاس پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آبجیکٹو فنکشن کو دیکھتے ہیں میں میکسیمائزیشن کی بات کرتا ہوں میکسیمائزیشن کی جب بات کرتے ہیں تو ہم مائنس دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا the biggest quantity with negative sign ہم اس کو چوز کرتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا آتا ہے پیوٹ کالم آتا ہے یہ ہمارے پاس نان بیسک ویریبل کو ہم چوز کر رہے ہوتے ہیں کہ بیسک میں لے جانے کے لیے یہ پیوٹ کالم کیا ہوتا ہے یہ آپ کو ڈیسائڈ کرتا ہے یہاں سے آپ نے نان بیسک ویریبل سلیکٹ کر لیا ہوتا ہے اب اس کے بعد آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دیا ہوا ہوتا ہے کچھ رائٹ ہینڈ سائڈ کو آپ کیا کرتے ہیں پیوٹ کالم سے ڈیوائڈ کرتے ہیں آپ کے پاس ریشوز آ جاتی ہیں اب یہ جو ریشوز آتی ہیں ان میں سے ہم نے نان نیگیٹو ریشوز کو دیکھنا ہوتا ہے اور سب سے چھوٹی ریشو کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے سب سے چھوٹی ریشو کو جب سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک پیوٹ رو آتی ہے یہ کیا بتاتی ہے یہ بتاتی ہے کہ کون سا بیسک ویریبل اب بیسس کو چھوڑے گا ٹھیک ہے نا تو یہ کیا چیز ہوگا آپ کے پاس میں نے جیسے بتایا کہ آپ ڈسائڈ کریں گے کہ پہلے آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ نان بیسک ویریبل کون سا اب بیسس میں آئے گا اب اس میں سے کوئی سا بھی ایک بیسک ویریبل جو ہے بیسس کو چھوڑے گا لیکن یہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک ہی منیمم ہو یعنی جو ریشو ہے نا اس میں سے ایک منیمم آپ کے پاس مل جائے لیکن یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ دو بھی منیمم ہو جائے یا تین بھی ہو جائے یعنی کہ تینوں کی تینوں کی ویلو برابر جائے ریشو آپ نے کیلکولیٹ کی نان نیگیٹو آپ نے دیکھا تو اس میں ہو سکتا ہے کہ تھرٹی تھرٹی تھرٹی لکھا ہوا ہے تینوں برابر آئے اب کیا کریں گے یہ سچویشن آپ کے پاس آ گئی جیسے ہم کہتے ہیں ٹائی آ گئی اب ٹائی کو آپ کیسے توڑیں گے یعنی کہ یہ جو آپ کے پاس ایک قسم کی برابر چیزیں آ گئی نا یہ کہتا ہے کہ میں بھی کینڈیڈیٹ ہوں یہ کہتا ہے میں بھی کینڈیڈیٹ ہوں یہ بھی کہتا ہے میں بھی کینڈیڈیٹ ہوں اب تینوں میں سے آپ نے ایک سلیکٹ کرنا ہے گھر کے اندر اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ ایک چیز لے کے آتے ہیں اور تین چھوٹے بہن بھائی ہیں ایک ہی چیز لے کے آتے ہیں لاڈی تین چاہیے تھی لیکن آپ ایک لے کے آتے ہیں اتفاق سے وہ کہتا مجھے بھی چاہیے وہ کہتا مجھے بھی چاہیے وہ کہتا مجھے بھی چاہیے اب آپ کیا لے کے آتے ہیں گھر میں کیلکولیٹر خرید کے لے کے آتے ہیں اب ایک بھائی آپ کا بی اے میں پڑھ رہا ہے دوسرا بھائی آپ کا فرسٹ ایئر میں پڑھ رہا ہے تیسرا بھائی ابھی چھٹی میں پڑھ رہا ہے اب تینوں میں سے آپ نے ڈسائڈ کرنا ہے اب آپ کیا کریں گے تینوں ایکول اگر آپ کسی ایک کو نہ دیں گے تو ناراض ہو جائیں گے تو آپ یہ رینڈملی سلیکٹ کرتے ہیں اس میں تھوڑی سی لاجک ہوتی ہے کہتے ہیں یار کوئی ایک آدمی لے لو کبھی کرتے ہیں نا اس طریقے سے لیکن اس کیس میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تین ایک بی اے میں پڑھ رہا ہے ایک ایف اے میں پڑھ رہا ہے فرسٹ ایئر میں شاید ایف اے والے کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہو تو اس کو آپ دینے کی کوشش کریں گے لیکن کسی جگہ پہ آپ کسی ایک کو دے دیتے ہیں کہ یار چلو تم لے لو کوئی فرق نہیں پڑتا دوسرے دو خاموش ہو جاتے ہیں یہی یہاں پر بھی ہے کہ تینوں کینڈیڈیٹ ہیں برابر کے اکولی بالکل آپ اٹھا کے دیکھیں کسی کی ضرورت زیادہ نہیں ہے تینوں برابر کے تو کسی ایک کو دے دیتے ہیں وہاں سے آپ ٹائی کو بریک کر دیتے ہیں اس کو ہم اپنے ٹرمس میں کیا کہتے ہیں ڈی جنریسی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹاپک ہے اب ڈی جنریسی کیسے آتی ہے کہاں سے آتی ہے اس کو کیسے توڑتے ہیں یہ ایکسپلین کریں گے ان ایگزامپل سے اف دیر از اے ٹائی بٹوین اور امنگ لیونگ بیسک ویریبلس ن بی بروکن آربٹریلی دس لیڈس ان دیکسٹ جنریشن دا بیسک ویریبلس ٹو ٹیک ویلو زیرو انچ کیس دا سولوشنس دیر دا ویلو آف دا آبجیکٹ فنکشن ول امپرو اب جناب اس ایگزامپل کو دیکھ لیں کیا کریں گے اس کو پہلے آپ وہی بنائیں گے اکویشنس یعنی کہ آپ سلیک ویریبلس انٹروڈیوس کریں گے یہ تینوں کے تینوں لیس دین اکو ٹو کی ہیں تو سلیک ویریبلس آئیں گے آرٹیفیشل ویریئبلس نہیں آئیں گے اس کے بعد ٹیبل فارم میں لکھیں گے اور پیوٹ کالم پیوٹ رو دیکھتے ہیں step by step slowly slowly دیکھتے جائیے کہ اسکرین کے اوپر آتی جائیں گی آپ کے پاس ون بائی ون یہ ٹیبلر فارم آ گئی آپ کے پاس پہلی جو زیرو اکویشن ہے یا فرسٹ رو اس کے اندر ہے وہ آپ کے پاس آبجیکٹو رو ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اس کے زیرو ہے یعنی کیا چیز ہے آپ نے Z is equal to two X plus five Y کو آپ نے آپٹیمائز کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس بیسک ویریبل جو ہیں S one S two S three ہیں اور اس کے اندر جو بڑا کالم آپ کے پاس نظر آ رہا ہے یا بڑے جو ٹیبل کی اسپاٹ نظر آ رہا ہے اس کے اندر ساری ویلوز دی ہوئی ہیں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایس ون فورٹی ہے ایس ٹو تھرٹی ہے ایس تھری تھرٹی ہے ٹھیک ہے نا ابھی ریشو کی بات نہیں کی ہے ابھی اس کو کنفیوز نہ کیجیے گا اس جو آپ کے پاس موجود ہے نا یہاں پر یہ جو دو تھرٹی موجود لکھے ہوئے یہاں پہ اس سے کنفیوز نہ کیجیے گا یہ پوری جو ریشو کی میں بات کر رہا ہوں اس رو کے اس کے اندر یہ جو چیز ہے آپ کے پاس یہ جو دو تھرٹی ہے نا اس سے بالکل کنفیوز نہ کیجیے گا یہ ابھی آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ دیا ہوا ہے ابھی ہم نے نیکسٹ اسٹیج کے اندر جانا ہے کیا کر رہے ہیں اب نیکسٹ اسٹیج کے اندر ہم نے پیوٹ کو سلیکٹ کرنا ہے پیوٹ کو کیسے سلیکٹ کرتے ہیں آپ دیکھتے جاتے ہیں اسکین کرتے ہیں کس کو اسکین کرتے ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے آپ یہ جو آپ کے پاس رو ہے نا اس رو کو دیکھتے ہیں اس رو کے اندر آپ نے مائنس فائیو آپ کے پاس جو ہے سب سے بڑا ایلیمنٹ جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں ود نیگیٹو سائن یہی کرتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں جی ہاں یہی کرتے ہیں یہ ہم نے کیا یہاں پر تو ہمارے پاس پیوٹ کالم جو بن گئی وائی والی بن گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ Y is now willing to enter Y column کو دیکھنے پڑھنے کیا ہے minus five zero one one یہ وائی کالم ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ پیوٹ کالم ہے سارے کا سارا اب جب پیوٹ کالم آ گیا تو اب آپ نے فورن رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف جائیں یہ جو رائٹ ہینڈ سائڈ آپ کے پاس موجود ہے نا اس کو ذرا غور سے دیکھیے اور اس اس پورے کالم کو دیکھیں یہ جو آپ کے پاس پورا کالم ہے اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے اس رائٹ ہینڈ سائڈ کو ڈیوائڈ کرنا ہے جو رائٹ ہینڈ سائڈ پورا ہے کس کے ساتھ اس کے ساتھ ڈیوائڈ کرنا ہے آپ کے پاس جو پیوٹ کالم ہے اس کو تو بھول جائیں نا یہ جو اس کو ہم نہیں کرتے ہیں کنسیڈر ہم کیا فورٹی کو زیرو سے ڈیوائڈ کیا اس 40 کو آپ نے کیا کیا زیرو سے ڈیوائڈ کر دیا کیونکہ زیرو یہاں پہ موجود ہے تو آپ کے پاس کیا آ گیا انفینٹی آ گیا اسی طریقے سے 30 کو جب آپ نے ڈیوائڈ کیا اس 1 کے ساتھ تو آپ کے پاس کیا ریشو آ گئی جی ہاں تھرٹی آ گئی اور اتفاق سے یہ جو 30 یہاں پہ موجود ہے اس کو بھی آپ نے جب اس 1 سے ڈیوائڈ کیا تو پھر کیا ہے آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ 30 آ گیا اب آپ کے پاس یہاں ان دونوں کے اندر ٹائی ہے کہ آپ نے چوز کرنا ہے کیونکہ یہ تو انفینٹی ہے یہ والا انفینٹی کی بات چیت نہیں کر رہے ہیں تھرٹی کی بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ تھرٹی تھرٹی یہ دونوں کے دونوں برابر ہیں یہاں پر اور ان میں سے ہم نے ایک چوز کرنا تھا اب کیا کریں گے اسٹیپ دیکھتے میتھمیٹیکلی کیا اسٹیپ ہوتا ہے ایک آپشن یہ ہے کہ آپ اس کو چوز کر لیں ناؤ آپ نے کیا ڈیسائڈ کیا تھا آپ نے ڈیسائڈ کیا تھا کہ Y will enter to basis دوسرے اسٹیج میں اب آپ نے یہ کہا کہ ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ ایس ٹو کو ہم یہاں سے نکال دیں بیسس سے اس کو یہ جو بیسک ویریبل یہاں سے ہٹا دیں دوسری آپشن آپ کے پاس یہ آ گئی کہ جی آپ وائی کو ریپلیس کریں ایس تھری سے ایس ٹو کی بجائے آپ ایس تھری سے ریپلیس کریں آپ کے پاس ٹائی ہے جب آپ کے پاس ٹائی آئی تو کیا کریں گے کسی ایک کو بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں آربیٹری چاہے ایس ٹو کو کر لیں یا ایس تھری کو کر لیں جب اکول ہے ساری کنڈیشن وہی چیز ہے اب اس وقت ہمارے پاس کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ ہم اس کے باہر دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا بس ہم نے تو چوز کرنا ہے کہ ٹھیک ہے جو کنڈیشن فلفل کرتا ہے اور میں سے کسی ایک کو لے لیں دونوں فلفل کرتا ہے دونوں میں سے کسی ایک کو لے لیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اس کو بعد میں دیکھیں اس کو اینالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آگے امپیکٹ کیا ہوگا نا let's take one of these ہم نے کیا کیا ہم نے ایس تھری کو چوز کر لیا ٹھیک ہے نا یہ جناب اس میں میں نے چوز کر لیا ایس تھری کو یعنی کہ ایس ٹو کی بجائے ایس تھری کو ہم نے چوز کیا جب ایس تھری کو چوز کریں گے تو ہمارے پاس کیا ہوگا یہ ہمارے پاس وہی آبجیکٹو رو کے اندر اگر آپ دیکھیں تو مائنس فائیو ہے یہ ہمارے پاس پیوٹ کالم بن گیا اور ہم نے چوز کیا ہے کہ اس کو ایس تھری کو یہ ہمارے پاس پیوٹ ایلیمنٹ آ گیا one S three will be gone and instead S three they will be Y تو اب یہ کریں گے کیا کریں گے ہم یہ کریں گے کہ یہ جو ون ہے ہمارے پاس اس کو تو ہم رہنے دیں گے ایز اٹ از لیکن یہ جو ہمارے پاس اس کو ہم زیرو کریں گے یہ زیرو موجود ہے اور یہ جو ہمارے پاس مائنس فائیو ہے اس کو بھی ہم زیرو کریں گے ہم رو آپریشن کریں گے اس کو مائنس ون سے ملٹیپلائی کریں گے اور اس کے اندر ایڈ کریں گے اس کو فائیو سے ملٹیپلائی کر کے اس کے اندر ایڈ کریں گے تو یہ زیرو ہو جائے گا یہ ہم ایک آدھ ریٹریشن کریں گے تو دیکھیں ہمارے پاس کیا جواب آتا ہے یہی کہا ہے نا میں نے کہ S three leaves the base and نا وائی انٹرز یہ چیز یہاں پر اس ٹیبل کے اندر دیکھیں موجود ہے یہ ایس تھری کی جگہ وائی آ اور دوسری چیز کیا ہے آپ کے پاس یہاں پر ون ہے یہ بھی زیرو بن گیا یہ بھی زیرو آ گیا and this is also zero یہ ایک اٹریشن کی اس اٹریشن کے بعد ہمارے پاس یہ جو پیوٹ کالم میں پیوٹ ایلیمنٹ ون ہے باقی سارے زیرو ہیں اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیں ہمارے پاس کیا بن گیا 150 ففٹی آپ کے پاس آپٹیمل جواب یہ آیا اس اسٹیج پر یہ 40 آیا یہ زیرو آیا اور یہ آپ کے پاس کیا آیا 30 آیا what do you have got here اب دیکھنے والی بات ہے کہ یہ تو آپ کا کام ہو گیا ہے کہ جس میں S has left the base Y has entered نا what do we have to save word پھر دیکھیں جناب نیکسٹ اسٹیج کے اندر کیا کریں گے یہ اسٹیج تو کمپلیٹ ہو گئی نا آگے چلے نیکسٹ اسٹیج کے اندر ہمارے پاس یہ آبجیکٹو رو رہ گئی اس آبجیکٹو رو کو ذرا غور سے دیکھیں تو یہاں کہیں پہ بھی نیگیٹو نظر نہیں آ رہا ہے ہم کو یہاں پہ رکنا پڑے گا یہ ہمارے پاس آپٹیم جواب آ گیا we have reached to the optimum value of the objective function جس کے اندر ہمارے پاس ایس ون کی قیمت فورٹی آ گئی ایس ٹو کی قیمت زیرو آ گئی وائی کی قیمت تھرٹی آ گئی دیکھیں فردر پروسیڈ کریں کیا چیز ہوتی ہے ہمارے پاس no what do have the solution here solution ہمارے پاس کیا آ گیا Z star Z optimum is one fifty X is equal to zero Y is thirty S three is zero S one is forty S two is zero one of the basic variables S two in the final table is zero ٹھیک ہے leading to a degenerate solution اب ہمارے پاس کیا ہے یہ ایک ڈی جنریٹ سولوشن آ گیا ہے اس کو کیا کریں گے جس کے اندر ہمارے پاس ایس ٹو جو ہے وہ زیرو ہے یعنی کہ وہ ایک بیسس کے اندر پہنچ گیا one of the basic variable S two in the final table is zero یہ چیز کہی تھی نا میں نے پیچھے دیکھ لیں جا کے یہ دیکھیں آپ کے پاس ایس ٹو جو ہے وہ زیرو ہے یہاں پر یہی میں بات کہہ رہا ہوں یہ جو ایکسپلین کی میں نے ابھی یہ ایس ٹو آپ کے پاس زیرو ہے یہ کیا کرتا ہے یہ ہمارے پاس ایک ڈی جنریٹ سولوشن دے رہا ہے ٹھیک ہے آگے چلیں اس کو اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے تھے اس کے علاوہ if we would have taken S two as a basic variable then the iteration would have been as follows اب کیا چیز ہے پہلے تو ہم نے ایس تھری لے لیا تھا نا ہمارے پاس چوائس تھی کہ ایس تھری لیتے یا ایس ٹو لیتے اب اس کیس کے اندر میں یہ کر رہا ہوں کہ میں یہ ایس ٹو ہے میرے پاس instead of S three now I'm taking S two تو اسٹیپ کیا ہوگا سلیکٹنگ پیوٹ میں آپ کے پاس یہاں پر دیکھیں جیسے میں نے ابھی بتایا کہ رائٹ ہینڈ سائڈ ہے نا آپ کے پاس یہ بھی تھرٹی ہے یہ آپ کے پاس فورٹی ہے یہ ریشو نہیں ہے خیال رکھیے گا سلیکٹنگ پیوٹ کے لیے کیا کریں گے ہم ہم پہلے اس کو سلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر ریشو وغیرہ معلوم کریں گے یہ میں نے سلیکٹ کر لیا یہ ہم نے سلیکٹ کر لیا ایس ٹو کیونکہ ہمارے پاس جو ریشو تھی نا thirty by one is thirty thirty by one is thirty نا we have taken S two as leaving the base Y will enter S two will leave اور پھر وہی آپریشن کریں گے یہاں پر ہمارے پاس یہ والا اس دفعہ تو ون رہے گا اور یہ جو آپ کے پاس ون ہے اس کو زیرو کرنا ہے یہاں پر زیرو تو موجود ہے اور یہ جو مائنس فائیو ہے اس کو بھی آپ نے زیرو کرنا ہے ٹھیک ہے وہی رو آپریشن کریں گے وہی طریقہ کار کریں گے آگے پروسیڈ کرتے ہیں یہ اسٹیپس میں نے دوبارہ سے ایلیبریٹ کر دیے یہ سلیکٹ کر دیا میں نے پیوٹ کالم یہ سلیکٹ کر لیا میں نے پیوٹ رو اور اس کے ساتھ ساتھ پیوٹ ایلیمنٹ آ گیا now S two is leaving the base and Y is entering the تو یہ آپ کے پاس ٹیبل آ گیا یہ میں نے تین چار آپ کو جو سلائڈ دکھائی ہیں اس سے کیا پتا چلا مختلف آپریشن مختلف اٹریشن آپ کو کر کے دکھائی ہیں یہ آپ نے خود بھی کرنی ہے مجھے امید ہے کہ آپ نے ساتھ ساتھ کی ہوگی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اگر آپ ایک ٹیمپلیٹ پہلے بنا لیں اور اس کے اندر انٹر کر لیں لیکن دوسرے طریقہ کار میں نے یہ بھی بتایا آپ کو شاید یا نہیں بتایا کہ آپ کیا کریں مختلف کلر پینسل استعمال کر لیں کہ مختلف کلر پینسل استعمال کریں گے تو یہ جو ٹریشنس آ رہی ہے نا وہ پہلے آپ بلیک سے کر لیں دوسری دفعہ آپ بلو سے کر لیں تیسری دفعہ گرین سے کر لیں چوتھی دفعہ ریڈ سے کر لیں پرپل سے کر لیں آج کل جائیں ذرا بک شاپس پہ تو اتنے اچھے اچھے کلرس آئیں اتنے خوبصورت کلرس آئیں کہ آپ بھی خوش ہوں گے اور یہ رنگ برنگا چیز نظر آئے گی تو وہ بھی اچھی رہے گی لیکن کنفیوز نہ کیجیے گا ایک اٹریشن ایک ہی کلر سے کریں گے تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ نے وہ کر دی ہے ساری کی ساری آپریشن کر لی ہیں اب اس کو ذرا غور سے دیکھیں تو کیا چیز آپ کے پاس اسکرین پہ دیکھیں آپ کے پاس کیا ہے آپ کے پاس نا سی فرسٹ ون یہاں پر آپ کے پاس ابھی بھی مائنس موجود ہے ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ یہاں پر آپ کے پاس 40 موجود ہے یہاں پر آپ کے پاس 30 موجود ہے یہاں پر ایس تھری ابھی زیرو ہے یعنی کہ یہ کچھ بتاتا ہے کہ شاید ابھی آپ نے آگے اور بھی چلنا ہے یہی بات ہے نا یہ تو مائنس نظر نہیں آنا چاہیے نا کیا کریں گے اس کے بعد اس کے بعد سیم وہی آپریشن دوبارہ سے شروع ہو جائے گی کون سی آپریشن جس میں آپ نے سلیکٹ کرنا ہے پیوٹ ابھی آپ کے پاس یہ مائنس ٹو موجود ہے اس مائنس ٹو کو ختم کرنا ہے تو آپ نے اس کو کیا کیا پیوٹ کالم چوز کر لیا کیونکہ اس کے علاوہ اور کہیں پر بھی دیکھیں مائنس نہیں ہے اگر کہیں اور مائنس ہوتا ہے تو ہم کمپیئر کرتے اور جو سب سے کم ویلو ہوتی وہ یا نیگیٹو کے ساتھ سب سے بڑی جو کوانٹٹی ہوتی ہے اس کو ہم چوز کر لیتے خیر تو یہ ہمارے پاس کیا چیز آ گئی اس کی وجہ سے یہ ایک پیوٹ کالم بن گیا جب پیوٹ کالم بن گیا تو یہ جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس ہے اس رائٹ ہینڈ سائڈ کو ہم ڈیوائڈ کریں گے کس سے یہ جو ہمارے پاس پیوٹ کالم کے اندر جو ایلیمنٹس موجود ہیں forty divide by one is forty thirty divide by zero is infinity zero dies zero تو نان نیگیٹو ہونا چاہیے ہم اس زیرو کو سلیکٹ کر لیں گے یعنی یہ ہمارے پاس پیوٹ رو بن جائے گی یہ میں نے پیوٹ رو بنا دی تو آپ نے سلیکٹ کر لیا کہ پیوٹ ایلیمنٹ یہاں پر کون سا ہے یہ جناب آپ کے پاس پیوٹ ایلیمنٹ آ گیا اب کیا کریں گے اس پوری کالم کے اندر ہم نے زیرو لے کے آنا ہے یہاں تو زیرو ہے بہت اچھی بات ہے کچھ نہیں کرنا ہے یہاں پہ زیرو نہیں ہے ون ہے کیا کریں گے مائنس ون سے اس کو ملٹی پلائی کر کے ایڈ کر دیں گے یہاں پر ہمارے پاس مائنس ٹو ہے اس مائنس ٹو کو کیا کریں گے ہم نے زیرو بنانا ہے تو لاسٹ رو کو ٹو سے ملٹی پلائی کر کے اس میں ایڈ کر دیں گے تو زیرو بن جائے گا تو یہ ایک تین چار آپریشن کرنی پڑے گی جب یہ تین چار آپریشن کریں گے تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اس کا امپیکٹ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس جو ویریبل ایکس ہے وہ بیسس میں آ رہا ہے اور ایس تھری جو ہے وہ بیسس کو چھوڑ رہا ہے ٹھیک ہے نا جب پیوٹ کالم ہم نے کیا تو یہ ڈیسائڈ کر لیا کہ now that variable basic now is going to come come to the basis اور اس کے بعد یہ ایک جو بیسک ویریبل ہے وہاں سے جگہ چھوڑے گا اس کے لیے اور وہ ڈیسائڈ کیا پہلے میں ہم نے دیکھا کہ ایس ٹو پاسبل تھا ایس تھری بھی پاسبل تھا ایس ٹو وہاں سلیکٹ کر لیا تھا اب ہم ایس تھری سلیکٹ کر رہے ہیں تو ہمارے پاس دیکھتے ہیں جواب کیا آتا ہے نا this is what we are سیگ S three is leaving the base and X is entering the to the base تو یہ ہمارے پاس ایک ٹیبل آ گیا یہ ہمارے پاس ایک ٹیبلو آ گیا ٹیبلو فارم میں ریپرزینٹیشن آ گئی جس میں آپ دیکھیں آپ کے پاس آبجیکٹو رو کے اندر ایکس کا کوپشن زیرو ہے وائی کا زیرو ہے ایس ون کا زیرو ہے ایس ٹو کا تھری ہے ایس تھری کا ٹو ہے کوئی نیگیٹو نہیں ہے ٹھیک ہے جب نیگیٹو نہیں ہے تو یہاں پہ ہمیں رکنا پڑے گا اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے پاس جواب کیا آیا یہاں پر اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو دیکھ لیں آپ یہ آپ کے پاس آبجیکٹو رو ہے اس کو دیکھیں یہ آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ 150 ہے یہ آپ کے پاس آپٹیم ویلو آ گئی یہ آپ کے پاس ایک فورٹی آ گیا یہ آپ کے پاس تھرٹی آ گیا یہ آپ کے پاس زیرو ہے ابھی تک یعنی ایکس بھی ابھی تک زیرو ہے ایس ون فورٹی ہے وائی تھرٹی ہے ایکس زیرو ہے تو جناب آگے دیکھیں نیکسٹ اسٹیج میں فائنل سولوشن کیا آ گیا ہمارے پاس Z star is one fifty X is equal to zero Y is thirty S three is zero S one is forty and S two is zero جواب آیا کچھ سمجھ میں آیا پلے پڑا نہیں پڑھا ایک دفعہ میں کلاس پڑھا رہا تھا بڑی مزدار کلاس تھی سارے لوگ محب تھے سب لوگ کر رہے تھے پڑھ رہے تھے سارے اسٹوڈینٹس لکھ رہے تھے نوٹس ووٹس تو میں نے پوچھا اسے سمجھ میں آ گئی اس نے کہا سب نے کہا یس سر میں نے پوچھا کیا سمجھ میں آیا کچھ نہیں سر کہیں یہ چیز آپ کے ساتھ تو نہیں ہے ایسا ہونا تو نہیں چاہیے بڑی محنت سے میں نے یہ چیزیں بتائی ہیں بڑی محنت سے میں آپ کو بتایا ہے اور آپ لوگ بھی بڑے انٹیلیجنٹ ہیں مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی کیا چیزیں ہیں کیا اس کے اندر وہی ایک منوٹنس سی چیز ہے ہاں یہ بات صحیح ہے کہ جس وقت آپ ایٹین نائنٹین لیکچر میں ہوں گے تو اس وقت کچھ گھبراہٹ ہوگی لیکن آج آپ کھیل رہے ہیں آج آپ کو سارے رولس کا پتا ہے سارے پروسیجرس کا پتا ہے کانفیڈینس آپ کے اندر آ گیا ہے اس لیے آپ سارے سوال کر رہے ہیں اگر آج سے سات آٹھ لیکچر پیچھے کی بات ہے تو پھر پرابلم ہو رہی تھی آج نہیں ہو رہی ہے نا کتنا اچھا لگ رہا ہے کتنی آسانی کے ساتھ پرابلم دیتے ہیں فوراً آپ سالو کر لیتے ہیں اس طرح سے جواب لے کے آتے ہیں اس کو اگر یہ جو جواب دیا ہوا ہے اس کو اینالائز کریں تو آپ کے پاس کیا چیز ہے اس میں سے ایک ویریبل تو آپ کے پاس زیرو ہے اس ویریبل کو اگر دیکھیں تو کیا پتا چلتا ہے آپ کو جی کون سا ویریبل میں کہہ رہا ہوں ایکس زیرو ہے لیکن وائی تھرٹی ہے اور آپ کے پاس آپٹیم جواب آ گیا ہے تو اس میں ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ ایکس نہ بھی بنائیں تو بھی آپ کے پاس پروفٹ جو ہوگا وہ میکسیمم ہو سکتا ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایکس بنائیں کوئی ضروری نہیں ہے وائی بنائیں یہ ایکس کو بنائے بغیر بھی آپ میکسیمم پروفٹ اچیو کر سکتے ہیں یہ ٹھیک بات ہے یا غلط بات ہے یہ دیکھیں یہی چیز اسکرین کے اوپر بھی لکھتا ہوں here the basic variable X is equal to zero this implies that we can achieve maximum profit even without producing one product this is a degenerate optimal solution یہ آپ کے پاس آپٹیمل سولوشن آ گیا ہے اب یہ تو آپ کے پاس ایک آپٹیمل سولوشن آ گیا نا اور ڈی جنریٹ بھی ہے اب یہ کئی طرح کے ڈی جنریٹ سولوشن ہوتے ہیں کسی وقت ٹیمپرری ہوتا ہے کسی وقت ٹیمپرری نہیں ہوتا ہے ٹیمپرری سے مرادی ہوتی ہے کہ ایک اسٹیج کے اوپر تو ڈی جنریٹ ہوتا ہے لیکن نیکسٹ اسٹیج میں جا کے وہ ڈی جنریسی ختم ہو جاتی ہے تو اسی طرح کے کچھ ٹاپک ہمارے پاس آگے موجود ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں جس میں ہم ٹیمپرری ڈی جنریسی کو ہم کس طریقے سے ٹیکل کرتے ہیں ہینڈل کرتے ہیں اور کس طریقے سے اس کو سالو کرتے ہیں تو یہ جناب ٹیمپرری ڈی جنریٹ سولوشن ہمارے پاس ہے نیکسٹ ٹاپک جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے جو آپ کے ساتھ بات چیت کرنی ہے یہ بھی ہم ایکسپلین کریں گے ایک ایگزامپل سے جب ایگزامپل آپ دیکھتے ہیں تو وہ ذرا آسانی ہو جاتی ہے نا پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کیا ڈیل کر رہے ہیں کیا چیز ہینڈل کر رہے ہیں یہ جناب نیکسٹ ایگزامپل ہے ہمارے پاس اس میں ہم نے کیا کرنا ہے we have to minimise Z to two X plus Y subject to four X plus three Y is less than equal to twelve four X plus Y less than equal to eight and four X minus Y less than equal to eight X Y non negative اب یہ جو دو آپ کے پاس کانسٹینٹس ہے نا یہ دو کانسٹینٹس مختلف ہیں جیسا غور سے دیکھیے گا اور مختلف اس لیے ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس ایک میں پازیٹو ہے اور ایک میں نیگیٹو ہے اس کو اگر آپ ڈرا کریں گے تو ایک بہت ہی ڈفرینٹ قسم کی دو اسٹیٹ لائنس بنیں گی تو اس کو کنفیوز نہ کیجیے گا یہ four X plus Y less than equal to eight ہے اور ایک four X minus Y less than equal to eight ہے یہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دونوں کی دونوں برابر ہیں لیکن لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ یہ چیزیں ڈفرینٹ سی ہیں آگے چلتے ہیں اس کو کیا کریں گے پہلے ہم یہاں پہ ہم سلیک ویریبلس لے کے آئیں گے یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی ہم سلیک ویریبلس لے کے آئیں گے تو لیٹس پروسیڈ فردر سولوشن کیسے کریں گے نا introducing the slack variables we get ہمارے پاس سلیک ویریبلس کیا آ گئے پہلے اس میں ایس ون آ گیا سیکنڈ اس میں ایس ٹو آ گیا اینڈ تھرڈ میں ایس تھری آ گیا جب یہ آپ کے پاس سلیک ویریبلس آ گئے یہ آپ کے پاس ساری کی ساری اکویشنس آ گئیں تو لاجیکلی نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے نیکسٹ اسٹیپ میں ہم نے اس کو ٹیبلر فارم میں ٹرانسفارم کرنا ہے تو اب ٹیبل فارم کے اندر ہم اس کو ٹرانسفارم کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے پاس کس طرح کا ٹیبل آیا اس ٹیبل کو ذرا غور سے دیکھ لیں وہ ہمارے پاس یہ ٹیبلر فارم آ گئی اب اس ٹیبلر فارم کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس جو بیسک ویریبلس ہیں وہ کون کون سے ہیں they are S one S two اور ایس تھری ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس یہ جو ایکس ہے اس کا کوفیشنٹ مائنس ٹو ہے اور وائی جو ہے آپ کے پاس اس کا کوفیشنٹ جو ہے وہ مائنس ون ہے تو آپ کیا کریں گے ان دونوں میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کریں گے اور وہ آپ کے پاس پیوٹ کالم بنے گا یا وہ ویریبل جو کہ اب بیسک ویریبل بننے جا رہا ہے اور وہ بتاتا ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرنے کیا طریقہ کار تھا جی چوزنگ پیوٹ کا یہ آپ کے پاس پیوٹ آ گیا کیسے آ گیا یہ مائنس ٹو جو ہے آپ کے پاس چھوٹا ہے مائنس ون سے یا یہ مائنس کے ساتھ یہ بڑا ہے یہ مائنس کے ساتھ یہ چھوٹا ہے تو this one is pivot column یہ آپ کے پاس اس مائنس ٹو نے یہ بتا دیا کہ یہ آپ کے پاس پیوٹ کالم ہوگی ٹھیک ہوگی بات اب کیا کریں گے نیکسٹ اسٹیج کے اندر یہ آپ کے پاس جو رائٹ ہینڈ سائڈ ہے اس رائٹ ہینڈ سائڈ کو لیں گے اور اس رائٹ ہینڈ سائڈ کو اس پیوٹ کالم کے ساتھ ڈیوائڈ کریں گے جب ڈیوائڈ کریں گے تو ہمارے پاس یہ ریشو آ جائے گی تھری ٹو اور ٹو ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں تھری آ گیا یہ ٹو آ گیا اور ٹو آ گیا اب اس میں سے کسی ایک کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہوگا آپ اس ٹو کو سلیکٹ کر سکتے ہیں یا آپ اس ٹو کو سلیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ڈی جنریسی کی بات چیت کر رہے ہیں ہم ٹائی کی بات کر رہے ہیں اور ٹائی کس طریقے سے ہم بریک کریں گے نیکسٹ اسٹیج میں ہمارے پاس کیا ہے ہم نے یہ چوز کر لیا کہ شاید ایس ٹو ہو سکتا ہے دین یہ بھی ٹھیک ہے آپ کے پاس کوئی بات نہیں اب آپ کیا کریں گے یہ آپ کے پاس جو فور ہے اس کو آپ کیا کریں گے ون بنائیں گے کیسے بنا سکتے ہیں فور سے ڈیوائڈ کر دیں گے اس پوری کی پوری رو کو جب یہ یہاں پر آپ کے پاس ون آ جائے گا تو آپ نے رو آپریشن استعمال کرنی ہوں گی ٹھیک ہے نا بیسکلی پروسیس وہی ہے اسی طریقے سے کرنا ہوگا تو پچھلے ٹیبل میں ہم نے کیا کیا ہم نے پچھلے ٹیبل میں وہی آئیڈینٹیفائی کیا پہلے پیوٹ کالم اس کے بعد پیوٹ رو پیوٹ کالم کے اندر وہی مائنس دیکھا اسی طریقے سے پیوٹ رو کے اندر وہی ریشو دیکھی اور اس میں سے ایک چوز کر لیا ایک چوز کرنے کے بعد ہم نے ایک اسٹیپ کیا اور اس اسٹیپ کے اندر ہم نے کیا کیا وہ پیوٹ ایلیمنٹ کو تو ون رہنے دیا باقی سب کو ہم نے زیرو کر دیا رو آپریشن ہم نے استعمال کی اور رو آپریشن وہی ہے کہ minus four time something minus two time something جو بھی آپ کرتے ہیں اور کورسپونڈنگلی ایڈ کرتے ہیں یعنی کسی بھی ایک رو کو یہاں پر اس کیس کے اندر pivot row divide by four جو آپ کے پاس نئی رو بنی تھی اس میں کیا کرنا ہے اس میں ون ہے اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے کسی نمبر سے اور دوسری رو کے اندر ایڈ کرنا ہے پھر اس طریقے سے پہلی میں دوسری میں تیسری میں جہاں پہ بھی آپ نے زیرو لانا ہے وہاں پر ایڈ کرنا ہوگا ٹھیک ہے اس کیس کے ساتھ آپ کے پاس کیا ہو گیا کہ now X one has enter the base S two has left آپ دیکھ لیں آپ کے پاس کیا ہوا ہے کہ ایکس آپ کے پاس بیسس میں نظر آ رہا ہے X has become basic variable اور یہاں سے ایس ٹو غائب ہو گیا ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس کیا چیز آ رہی ہے ذرا غور سے دیکھ لیں ایک دفعہ میں نے ابھی کیا کہا ہے آپ کو میں نے یہ بتایا کہ ایکس جو ہے آپ کے پاس بیسس میں آ گیا ہے یہاں سے ٹو غائب ہو گیا ہے دوسری چیز رائٹ ہینڈ سائڈ پہ یہ آپ کے پاس جو آبجیکٹو رو کے اندر فور نظر آ رہا ہے اور ایس ون بھی فور نظر آ رہا ہے اور ایکس آپ کے پاس ٹو ہے اور دین ایس تھری آپ کے پاس زیرو آ گیا ہے یہ جناب پھر ایک انڈیکیشن ہے اور اس کو بھی اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہاں پر بھی نیگیٹو نظر آ رہا ہے یہ ایک پازیٹو ہے اور باقی آپ کے پاس زیرو ہے آپ نے کیا کرنا ہے we will have to proceed further next step میں کیا کریں گے we will choose the pivot اب پیوٹ کیسے چوز کرنا ہے آپ نے وہی طریقہ کار وہی چیز یہ آپ کے پاس پیوٹ آ جائے گا یعنی کہ پیوٹ کالم پہلے آئے گا پیوٹ کالم کس لیے آئے گا کیونکہ یہاں پر میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ نیگیٹو موجود ہے ٹھیک ہے نا اسی کو ہم نے چوز کرنا ہے نا اور تو نیگیٹو کوئی ہے نہیں اگر نیگیٹو کوئی اور ہوتا ہے تو پھر کمپیرزن کرتے اور اس کو سلیکٹ کرتے اب ہمارے پاس کیا چیز ہے دین وی ول ٹیک دی ریشوز ریشوز کون سی ہیں اس فور کو ہم اس ٹو سے ڈیوائڈ کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا یہ ٹو آ جائے گا یہ ٹو ہے اس کو ہم ون بائی فور سے ڈیوائڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس کیا بن گیا یہ ہمارے پاس ایٹ بن گیا اور یہ زیرو کو آپ کیا کریں گے مائنس ٹو سے ڈیوائڈ کریں گے یہ ذرا سا غور سے دیکھ لیجیے گا یہاں پہ میں نے کچھ نہیں لکھا کیونکہ یہ مائنس زیرو آ رہا ہے then what do have to do we have to choose one of these two and eight ٹھیک ہے کیا کریں گے وہی اسٹیپ وہی چیز آگے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کس کو سلیکٹ کرنا ہے ٹو کو سلیکٹ کرنا ہے جب ٹو کو سلیکٹ کر لیں گے تو آپ کے پاس یہاں پر کیا آ گیا یہ پیوٹ ایلیمنٹ آ گیا جب یہ پیوٹ ایلیمنٹ آ گیا تو اس کو آپ نے ون بنانا ہے اس کو آپ نے زیرو کرنا ہے یہ اس ایلیمنٹ کو بھی آپ نے زیرو کرنا ہے اور اس کو بھی آپ نے زیرو کرنا ہے پہلے ٹو کو ون بنائیں گے پھر باقی سب کو زیرو کریں گے یہ آپ کے پاس اسٹیپ آیا اور اس اسٹیپ میں کیا بتایا آپ کو کہ جو وائی ہے آپ کے پاس یہ بن جائے گا اب آپ کے پاس بیسس اور S one will leave the basis تو جب ہم اس کو ایس ون کو یہاں سے نکالیں گے اور کیا کریں گے یہاں پہ ہم وائی کو لے آئیں گے تو ہمارے پاس یہ ایک نیا سولوشن آ جائے گا نیا ایک آلٹرنیٹو آ جائے گا دیکھتے ہیں کہ یہ آپٹیم ہے یا نہیں یہ ڈیپینڈ کرے گا اس کے اوپر کہ یہ جو ہمارے پاس یہ جو یہاں پہ لکھا ہے نا یہ مائنس ون بائی ٹو یہ تو شاید ختم ہو جائے گا لیکن کچھ اور چیز اس رو کے اندر آپ کے پاس نیگیٹو نہ آ جائے آگے چلتے ہیں آگے پروسیڈ کرتے ہیں نا Y interest and S one leaves the base یہی میں نے کہا ہے یہی میں نے آپ کو بتایا یہ ایکسپلین کیا ہے اور یہ آپ کے پاس ایک چیز آ گئی کیا چیز ایک ٹیبل آ گیا اس ٹیبل کے اندر آپ کے پاس بیسک ویریبل میں وائی ہے بیسک ویریبل میں آپ کے پاس ایکس بھی ہے اور کیا چیز ہے ایس تھری بھی ہے ٹھیک ہے نا رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس فائیو آ گیا ہے اور یہاں پر وائی کی قیمت ٹو آ گئی ہے ایکس کی قیمت تھری بائی ٹو ہے اور ایس تھری کی قیمت آپ کے پاس فور ہے تو جناب اب کیا چیز ہے یہاں پر وائی کی قیمت بھی آ گئی ہے ایکس کی بھی آ گئی ہے ایس تھری کی بھی آ گئی ہے اور یہاں پر کوئی بھی آپ دیکھیں نیگیٹو نظر نہیں آ رہا کچھ نظر آ رہا ہے اس کو اسکین کریں جی کچھ نظر نہیں آ رہا تو we will stop here when we will stop here تو دیکھتے ہیں ہمارے پاس جواب کیا ہے let's proceed and see optimal solution کیا ہے ہمارے پاس یہ آپ کے پاس جواب آ گیا Z star is five X is three by two Y is equal to two S three is equal to four S one is equal to S two is equal to zero تو آپٹیمل سولوشن آپ نے نکال لیا کس کیس کے اندر جہاں پہ آپ کے پاس سولوشن ڈی جنریٹ تھا تو یعنی کہ یہ جو ٹیمپرری ڈی جنریسی تھی اس کو ہم کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں اور ہمارے پاس ایک آپٹیمل آنسر آ گیا اس کے اندر بھی وہی پروسیس کیا ہے کہ وہاں پر جو آپ نے چوز کرنا تھا کسی ایک کو چوز کیا ہے اور اتفاق سے آپ کے پاس آپٹیمل آنسر آ گیا اب یہ جو ڈیجنریسی میں کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اس میں سے ایکسٹیکٹ کریں گے تو آپ کے پاس آپٹیمل جواب آ جائے گا اٹس ناٹ نیسسری لیکن کسی وقت یہ ہو سکتا ہے اور یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کیس کے اندر یہ ہو گیا ہے آگے چلیں آگے دیکھتے ہیں فردر کے اور کیا چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں جی آج ہمارے پاس اور کچھ موجود نہیں ہے ہم اپنے لیکچر کو یہیں مکمل کرتے ہیں اب ایک دفعہ ریوائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈیجنریسی وغیرہ کو کیسے توڑتے ہیں اس کے بعد کے جو ٹاپک ہیں اس کو ہم نے کیسے کور کرنا ہے یہ ہمارے پاس کچھ ہے پانچ سات منٹ تو we'll try to revise whatever we have study so far تو جناب ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس کچھ تھوڑا سا ٹائم بچ گیا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آج کچھ ٹائم بچ گیا تاکہ ہم ریوائز کر لیں ہم دیکھ لیں ہم نے کیا کچھ کیا ہے ابھی تک ہم لینئر پروگرامنگ کو ڈسکس کر رہے ہیں اس کے بعد ایک لیکچر جو ہوگا وہ ویریئنٹس کے بارے میں ہوگا اور اس کے بعد ایک ڈیولیٹی کے بارے میں بات چیت ہوگی تو یہ لینئر پروگرامنگ یہ اگلے دو لیکچرز میں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی کافی دن سے ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں تو ہم کوشش کریں گے بیچ میں کوئی اور ٹاپک فکس کر دیں تاکہ اس کے بعد جب ہم ٹرانسپورٹیشن کی بات کریں جب ہم اسائنمنٹ کی بات کریں تو تھوڑا سا ہمارے پاس بیچ میں بریک آ جائے یہ جو سی آ گئی ہے اس کو تھوڑا سا ہم چینج کریں پچھلے آٹھ نو لیکچر سے آپ وہی بات کر رہے ہیں کہ آپ لینئر پروگرامنگ کے پرابلم کو لیتے ہیں اس کے اندر سلیک ویریبل انٹروڈیوس کرتے ہیں آرٹیفیشیل ویریبل انٹروڈیوس کرتے ہیں اس کو ٹیبل فارم کے اندر لے کے جاتے ہیں پیوٹ کالم معلوم کرتے ہیں پیوٹ رو معلوم کرتے ہیں ٹریشن کرتے رہتے ہیں وہی چیزیں کر رہے ہیں تو منوٹنی سی آ گئی تھی ہے نا تو آج ہم ویریئنٹس کی بات کر لیتے ہیں اور تھوڑا سا آپ کو ریوائز بھی کرا دیتے ہیں ہم نے جو ویریئنٹس کی بات کی ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ سمپلیکس میتھڈ ہمارے ہم کو پتا چل گیا سمپلیکس میتھڈ ہمیں پتا چل گیا ہے بہت اچھی طریقے سے ہم نے دیکھ لیا ہے اسٹڈی کر لیا ہے ماسٹری حاصل کر لی ہے اس کے اندر پہلی چیز تھی منیمائزیشن اگر آپ کو میکسیمائزیشن کا طریقہ کار پتا ہے تو آپ منیمائزیشن کے سوال سالو کر سکتے ہیں منیمائزیشن کا طریقہ کار بالکل وہی ہے جو جیسے کہ میکسیمائزیشن کا کیا کرتے ہیں کہ minimisation of any function X کوئی بھی ایکس ہے اور ایکس جو ہے یا X X X one two ہو سکتا ہے کہ minimum of X is equal to minus maximum of minus X once again minimum of X is equal to minus maximum of minus X یہ کر لیتے ہیں تو آپ منیمائزیشن کے سوال میکسیمائزیشن میکسیمائزیشن کے سوالوں کی طرح سالو کر سکتے ہیں یہ طریقہ کار ہو گئی دوسری چیز ہم نے یہاں بتایا کہ اگر آپ کے پاس جو انکوالٹی کے سائن ہے یہ رانگ ڈائریکشن میں ہے آپ کو پسند نہیں آ رہی آپ چینج کر سکتے ہیں مائنس سے ملٹی پلائی کر کے تیسری چیز ہم نے آپ کو یہاں بتائی ڈی جنریسی کی ڈی جنریسی سے کیا مراد ہے کہ جس وقت آپ کے پاس ریشوز آپ معلوم کرتے ہیں آپ کے پاس ٹائی آتی ہے تو آپ ٹائی کو بریک کرتے ہیں آربیٹریلی لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں دیتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی آپٹیمل سولوشن آ جائے گا اگر آ جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو واپس جائیں دیکھیں شاید دوسرے طریقے سے آپٹیمل سولوشن مل جائے تو there might be a possibility یہ میں نے آپ کو ایگزامپل سے کر کے بتایا تھا یہ ڈیجنریسی کی بات ہوئی اس کے بعد باؤنڈری سولوشن کی بات ہوتی ہے ان باؤنڈری سولوشن کی بات ہوتی ہے اس کے بعد انفیزیبل سولوشن کی بات چیت ہوتی ہے ٹھیک ہے نا وہ ہم بات چیت کریں گے ان اگلے لیکچر میں اس کو فردر ڈسکس کریں گے جب میں نے سمپلیکس میتھڈ اسٹارٹ کیا تو سب بچوں کا یہ خیال تھا کہ یہ بہت سمپل اور آسان ہوگا ہے سمپل اور آسان لیکن سمپلیکس سمپل سے نہیں آیا ہے سمپلیکس ایک اور چیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں سمپلیکس کسے کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس این ڈائمینشن ہے ٹھیک ہے نا این ڈائمینشن ہے دو ڈائمینشن پیپر ہوتی ہے تین ڈائمینشن جس میں ہم دنیا میں رہتے ہیں چار ڈائمینشن ٹائم بھی اگر آپ انکلوڈ کر لیں پانچ چھ ڈائمینشن کی بات کرتے ہیں اگر آپ کے پاس این ڈائمینشن ہیں اور ڈائمینشن میں آپ کوئی این پلس ون کارنر کی فکر فگر ڈرا کر لیں این پلس ون ڈائمینشن کی فگر ڈرا کر لیں تو اس کو کیا کہیں گے اس فگر کو کہتے ہیں ہم سمپلیکس فگر مثال کے طور سے یہ ٹو ڈائمینشن ہے نا آپ کے پاس یہ پیپر ہے پلین پیپر ہے اس کے اوپر یہ ٹو ڈائمینشن ہوتی ہے اس ٹو ڈائمینشن کے اندر جو فگر ہوگی جس کو ہم سمپلیکس کہیں گے وہ کون سی ہوگی وہ ٹرائنگل ہوگی ٹرائنگل کتنے ہوتے ہیں اس کے تین کارنر ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تین کارنر ہوتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم سمپلیکس کہتے ہیں triangle is a simplex in two dimension اسی طرح سے تھری ڈائمینشن ہے اس دنیا کے اندر ایک فگر جسے ہم کہتے ہیں ٹریکٹر ہیڈرن جس کے چار کارنر ہوتے ہیں جس کے اندر چار ٹرائنگلس ہوتی ہیں ٹریکٹر ہیڈرن کیا ہوتی ہے is a four corner figure in three dimension اس کو بھی سمپلیکس کہیں گے تو tetrahedron is a four corner figure in three dimension it's call simplex تو سمپلیکس کیا چیز ہوئی جو ابھی تک میں بتاتا آ, آ رہا ہوں ابھی تک ڈسکس کرتا آ رہا ہوں سمپلیکس یہ ایک فگر ہوتی ہے جو کہ جس کے کارنر ایک زیادہ ہوتا ہے جتنے ڈائمینشن کی بات کرتے ہیں اگر چھ ڈائمینشن کی بات کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ کارنر ہونا چاہیے سات کی بات کرتے ہیں تو آٹھ کارنر ہونا چاہیے یہ کہاں سے ایک چیز آتی ہے یہ جناب جب گرافیکل میتھڈ میں آپ کو بتا رہا تھا تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ آپ کے پاس کچھ ریجن سولوشن اسپیس ہیں جو کانسٹینٹ ہے وہ ریسٹرکشن کرتی جاتی ہیں اور وہ کٹ کرتی جاتی ہیں اور وہاں سے یہ فگرس بنتی ہیں اگر وہاں دیکھیں اس ٹو ڈائمینشن کے اندر تو آپ کے پاس ٹرائنگولر فگرس بنتی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی تو یہ جناب سمپلیکس میتھڈ ہے کہ ہم وہاں سے ریڈیوس کرتے جاتے ہیں and we try to to reach the optimal solution تو یہ سمپلیکس میں نے نے میں سوچا کہ آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں what is simplex simplex is a figure which has N plus one corner N dimension any N dimensional figure any N plus one corner figure in N dimension is called simplex dimension if you can draw figure of N plus one corner that will call simplex تو یہ جناب سمپلیکس تھا اور اسی کے بیسس پہ ہم یہ سالو کرتے چلے آ رہے ہیں سمپلیکس میتھڈ میں کیا کرتے ہیں ہم ہمیشہ ایک پیوٹ کالم دیکھتے ہیں پیوٹ رو دیکھتے ہیں پیوٹ ایلیمنٹ معلوم کرتے ہیں اور اس کے بعد رو آپریشن کرتے ہیں ساری کی ساری چیزیں جن بچوں نے لینئر الجبرا پڑھا ہوگا جن بچوں نے رو آپریشن پڑھی ہوں گی میٹرس پڑھی ہوں گی ان کے لیے چیزیں آسان ہوں گی جن بچوں نے نہیں پڑھا ہوگا تو ان کے لیے تھوڑی سی یہ مشکل ہوگی لیکن اگر ایک دفعہ وہ رو آپریشن دیکھ لیں تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہونی چاہیے جب ہم رو آپریشنس کی بات کرتے ہیں تو میٹریسز کے اندر تین رو آپریشن استعمال کی جاتی ہیں اور وہ الاؤ ہوتی ہیں اور کیا ہوتی ہے ایک فگر ہوتی ہے ایک طریقہ کار ہوتا ہے ایک پریزنٹیشن ہوتا ہے نمبرس کو لکھنے کا اور اس کے اندر کیا چیز ہے آپ کے پاس اگر آپ روز دیکھیں آپ کے پاس کالمس بھی ہیں لیکن تین رو آپریشن ہیں کہ کوئی سی بھی دو روز کو آپ انٹرچینج کر سکتے ہیں کہیں پر بھی کسی بھی رو کو کسی نمبر سے آپ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں کسی رو کے اندر کسی بھی رو کا ملٹیپل ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سیکنڈ رو ہے اس کو آپ سیون سے ملٹیپلائی کرنا چاہیں اور تھرڈ کے اندر ایڈ کریں تو کر سکتے ہیں آزادی ہے تو یہ تین جو آپریشنس ہیں یہ الاؤ ہوتی ہیں اور اسی کی مدد سے ہم نے سمپلیکس ٹیبلوں کو سمپلیفائی کرنے کی کوشش کی ہے اور وہاں پر کیا کرتے ہیں سمپلیکس کے اندر کہ آپ کے پاس جو پیوٹ کالم ہے اس کے اندر پیوٹ ایلیمنٹ کو تو ون رہنے دیتے ہیں باقی سب جگہ پر آپ کیا کرتے ہیں زیرو لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کچھ اسی طرح کی بات چیت ہوتی ہے جہاں پہ ہم میٹرکس کا انورس نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کیا طریقہ کار بتایا تھا میں نے اگر آپ نے میرے ساتھ پڑھا ہوگا تو اس میں یہ کہ میٹرس یہاں پہ لکھتے ہیں اس طرف آئیڈینٹی میٹرکس لکھتے ہیں اور ہم یہاں پہ رو آپریشن کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی یہاں پر آئیڈینٹی میٹرکس لے کے آتے ہیں اور یہاں پہ جو میٹرکس بنتی ہے وہ انورس میٹرکس بن جاتی ہے تو اسی طرح کی کچھ یہاں پہ آپریشن کرتے ہیں اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کے پاس جو دو پورشن ہوں گے اس کے کس کے جو آپ کے پاس ٹیبلو بنا ہوگا ایک کے اندر تو ایکس وائی زیڈ جو آپ کے پاس نان بیسک ویریبلس ہیں اور دوسری سائڈ پہ آپ کے پاس S one S two S three جو آپ کے پاس بیسک ویریبلس ہیں اس کے اندر کچھ ویلوز ہوگی اور یہاں پر آپ کے پاس آئیڈینٹی ہوگی الٹیمیٹلی یہ آئیڈینٹی آپ کے پاس یہاں پر آپ کے پاس ویلوز گی اور یہ آئیڈینٹی ہوگی الٹیمیٹلی یہ آپ کے پاس آئیڈینٹی بن جائے گی اور یہاں پر کچھ ویلوز آئے گی کسی وقت موقع ملے گا تو اس کو بھی میں ایکسپلین کروں گا ان اگلے لیکچر میں پھر اسی ٹاپکس کے ساتھ یعنی ویریئنٹس کے ساتھ ملاقات ہوگی جس کے اندر کچھ اچھی چیزیں اور ڈسکس کریں گے باؤنڈری سولوشن کی بات کریں گے ان باؤنڈری سولوشن کی بات کریں گے اور سولوشن اسپیس وغیرہ کی بات کریں گے جب تک ان کانسیپٹ کو ذرا کلیئر کر لیجیے گا کسی جگہ اگر میں نے جلدی میں کوئی ایک آدھ بات شاید غلط کہہ دی ہو تو اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیجیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ اس جگہ پر آپ نے یہ بات صحیح نہیں کی ہے یا کوئی کنٹرڈکشن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اس وقت تک اپنی صحت کا خیال رکھیے گا اپنے ملک کا خیال رکھیے گا ایکسرسائز جاری رکھیے گا اور یہ کوشش کیجیے گا کس طریقے سے اپنے ملک کو ہم بہتر کر سکتے ہیں آپ کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہوگی کہ ان لیکچرز کو فالو کریں اور virtual university government of Pakistan کا شکریہ ادا کریں اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ اور السلام علیکم